تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا